اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حیدرآباد کے مبلغ حضرت مولانا توصیف احمد صاحب جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حیدرآباد میں ختم نبوت کے مبلغ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا توصیف احمد صاحب الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكسرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم انتہائی ادب اور احترام کے لائق معذر سامعین کرام اتنی بات آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہر چیز کے چار دور ہوا کرتے ہیں نمبر ایک اس کی ابتدا نمبر دو اس کا عروج نمبر تین اس کا زوال اور نمبر چار اس کا اختتام قادیانیت کی ابتدا یہ کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں نے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی لڑی گی اس جنگ کے اندر انگریز مسلمانوں کے مقابلے میں آیا انگریزوں نے اپنی تمام قوت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں ان مسلمانوں پر جو ظلم اور جو تشدد ہوا اس وقت ان کو ادا کرنا اپنی زبان اور الفاظ سے یہ تو بہت آسان ہے لیکن اس ظلم کا تصور کرنا یہ میرے لیے آپ کے لیے نہایت ہی مشکل ہے یہ وہ دور کے جس کے اندر انگریزوں نے مسلمانوں کو پکڑا پکڑنے کے بعد ان کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد ان مسلمانوں کی لاشوں کو زندہ درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا کچھ مسلمانوں کو زندہ لٹکایا کچھ کو پکڑ کر قتل کرنے کے بعد لٹکایا گیا انہوں نے یہ ظلم بھی کیا کہ ان مسلمانوں کو پکڑنے کے بعد چمڑے کے اندر بند کیا اس چمڑے میں بند کرنے کے بعد اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈالا گیا مٹی کا تیل ڈالنے کے بعد ان کی لاشوں کو اس انداز سے جلایا گیا یہ تمام تشدد اس وقت انگریزوں نے کیے لیکن وہ انگریز اس مسلمان کو اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکا اس مسلمان کے ایمان کو کمزور نہیں کر سکا اس مسلمان کو اپنی راہ سے پیچھے ہٹا نہیں سکا جب انگریزوں نے سوچا کہ ہم نے اپنی طاقت کو بھی استعمال کیا قوت کو بھی استعمال کیا تمام طاقت اور قوت کو استعمال کرنے کے باوجود ہم اس مسلمان کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹا نہیں سکے اس مسلمان کے ایمان کو کمزور نہیں کر سکے اس مسلمان کے ایمان کو خرید نہیں سکے چنانچہ ان انگریزوں نے وہاں پر سروے کیا سروے کرنے کے بعد ایک فرد کا انتخاب کیا کہ اس فرد کو کھڑے کیا جائے وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس انداز سے وہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر سکے میرے محترم سامنے اکرام مرزا غلام قادانی کھڑا ہوا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا امت کے اندر انتشار پیدا کیا میرے آپ کے اکابین نے مقابلہ کیا اس وقت میری ذمہ داری میرے حضرات نے یہ لگائی کہ آپ فتح گور شاہی کے حوالے سے اس موضوع پر گفتگو کریں میں اپنے اس موضوع پر آنا چاہتا ہوں میرے محتم سامع اکرام جہاں میرا آپ کا عقیدہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے جہاں پر میں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک آخری نبی مانتے ہیں وہاں پر میرا آپ کا یہ عقید اور ایمان ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ اپنے مریم علی اسلام السلام کا نزول ہوگا آپ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ اپنے مریم کے نزول سے قبل امام مہدی علی رضوان کی پیدائش ہوگی امام مہدی علی تشریف لائیں گے امام مہدی علی کا اصل نام محمد ہوگا آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا آپ مدینہ تشریفہ میں پیدا ہوں گے مکہ کے اندر امام مہدی علیزان تشریف لائیں گے وہاں پر آپ رکن یمانی اور حج اسود کے درمیان لوگوں کے ساتھ بیت کریں گے وہاں پر آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے شام کے چالیس ابدال آپ کے ہاتھوں پر بیت کریں گے بیت کرنے کے بعد آپ کو اپنے امام و خلیفہ بنائیں گے یہ امام مہدی علیزان اس انداز سے مسلمانوں کی قادر کریں گے میرے محترم اکرام جہاں پر پر میرا آپ آپ کا یہ عقیدہ ایمان نظریہ وہاں مرزا غلام قادر نے اپنے کو امام مہدی کا آگے چل کر پاکستان کے اندر ایک شخص پنڈی کے اندر پیدا ہوا جس کا نام ریاض احمد گور شاہی تھا اس ریاض احمد گور شاہی نے آگے چل کر اپنے حوالے سے مہدبیت کا دعویٰ کیا پنڈی کے اندر پیدا ہوا یہ بلڈنگ کا کام کرنے لگا بلڈنگ کے کام کرنے کے بعد اس سے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا پیری مریدی کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد یہ سندھ کے علاقے میں آیا سندھ کے علاقے کے اندر مختلف مزاروں کے اندر یہ گیا وہاں کے چکر لگاتا رہا وہاں سے چکر لگانے کے بعد یہ کوٹری کے قریب آیا وہاں پر ریاض احمد گور شاہی نے اپنے ایک ٹھکانہ بنایا لوگوں کو پیری مریدی کا درد دینے لگا ان کو اپنے ہاتھوں پر بیت کرنے لگا میرے محتم اکرام یہ ریاض احمد گور شاہی جو لوگوں کو یہ بات کہنے لگا کہ حج اسود پر میری تصویر چاند پر میری تصویر ستاروں پر میری تصویر آسمان کے تمام ستاروں پر میری تصویر موجود ہے ریاض احمد شاہی کہنے لگا کہ یہ جو حج اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے اس حج اسود کو بوسہ دینے کی وجہ ہی یہ کہ اس حجر اسود پر میری تصویر موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان جو حج اسود کو بوسا دیتے ہیں وہ میری تصویر کو دیکھ کر وہ وہاں پر بوسا دیتے ہیں میرے محترم شامی کرم ریاض احمد گور شاہی آج بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ ستاروں کے اندر میری تصویر موجود ہے چاند کے اندر میری تصویر موجود ہے اور وہ مجھے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نجات ملے تو پھر تم ریاض احمد گورشاہی کو پہچان لو تمہارا ایمان اور تمہارا مستقبل یہ ریاض احمد گورشاہی سے وابستہ ہے یہ اس وقت کا امام مہدی ہے اگر تم نے ریاض احمد گورشاہی کو نہیں مانا اس پر ایمان نہ لائے تو پھر تمہاری نجات نہیں ہوگی میرے محترم سامع اکرام ریاض احمد گور شاہی حالانکہ امام مہدی علی رضوان کا اصلی نام محمد آپ کے والد کا نام عبداللہ مدینہ تجربہ کے اندر آپ کی پیدائش بیت اللہ کا آپ طواف کریں گے اور شام کے چالیس ابدالوں کی آپ قادت کریں گے یہ امام مہدی علی رضوان کا مقام و مرتبہ اس کے مقابلے میں ریاض احمد گورشائی جس کا نہ نماز کے ساتھ کوئی تعلق جس کا نہ روزے کے ساتھ کوئی تعلق جس کا نہ زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق جس کا نہ اعمال کے ساتھ کوئی تعلق یہ ریاض گور گورشائی جو کلمہ تجربہ کا بھی انکار کرتا ہے جو زکوٰۃ کا بھی انکار کرتا ہے جو دین کے بنیادی ارکان ہیں ان کا بھی انکار کرتا ہے اور ریاض احمد گورشائی اپنی غلیظ زبان کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ صرف دل سے ماننے لازمی نہیں اگر زبان سے آپ نے قرار کر لیا یہ کافی ہے یہ ریاض احمد گوشائی جو بھنگ کو حلال کرا دیتا ہے جو چرس کو حلال کرا دیتا ہے جو شراب کو حلال کرا دیتا ہے یہ ریاض احمد گوشائی جو لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا ہے ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا جس طریقے سے مرزا غلام قادانی کا دعویٰ وہ امام مہدی کا تھا مرزا غلام قادانی اس دعوے میں پورا نہیں اترتا اسی طریقے سے ریاض احمد گور شاہی اس کا دعویٰ بھی بھی کا تھا یہ کے دعوے پر پورا نہیں اترتا حضرت امام مہدی ارزان ان کا نام محمد مرزا کا نام غلام احمد امام مہدی کا والد کا نام عبداللہ مرزا غلام قادانی کے والد کا نام غلام مرتضی امام علی زون وہ مدینہ تجربہ میں پیدا ہوں گے مرزا غلام قدانی وہ گرداسپور کے اندر پیدا ہوا یہ تمام شرائط مرزا غلام قدانی وہ پنڈی کے اندر پیدا ہوا کوٹری میں آیا شرابی تھا زانی بد کردار تھا گھٹیا کردار کا مالک تھا لڑکیوں سے اپنی ٹانگیں دبایا کرتا تھا میرے محتم صاحب نہ تو مرزا غلام قادانی وہ امام مہدی کے منصب پر آ سکتے ہیں اور نہ ہی ریاض احمد گور شاہی وہ امام مہدی کے منصب پر آ سکتے ہیں مرزا غلام قادانی کے اندر بھی امام مہدی کی شاید نہیں پائی جاتی اور ریاض احمد گورشائی کے اندر بھی مرزا امام مہدی کی شاید نہیں پائی جاتی میرے محتم کرام کوٹری کے اندر الحمدللہ آپ کی جماعت ختم نبوت آپ کے بزرگ آپ کا قابل گور شاہی کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ گور شاہی انجمن صرف روشان اسلام کے نام سے اس علاقے کے اندر کام کر رہے ہیں الحمدللہ آپ کا کابین ان کا مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جہاں بھی آپ کو انجمن صرف روشان اسلام کے نام سے کوئی سرگرمی نظر آئے کوئی ان کا مونوگرام نظر آئے تو آپ ختم نبوت کے مبلغین سے رابطہ کریں انشاءاللہ وہ وقت بر وقت اس فتنے کا تعاقب کریں گے اللہ رب العزت میرے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین